كمثل حبة أنبت سبع تنابل في كل سنبلة مئة حبة والله داعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تدخل غضب الرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز حاضرين الكرام لگاتار مشتہ جمعہ کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے ان خصوصی بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ ابراہین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا آج بھی انشاءاللہ انہی خوش نصیب بندوں کا ذکر ہوگا اور میری کوشش ہوگی کہ آج اس موضوع کو ہم ختم کر دیں کیونکہ حج کا مہینہ آ گیا ہے لہذا حج کی مناسبت سے حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس موضوع پر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ضروری ہے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے بتایا تھا کہ پانچواں وہ بندہ جنہیں اللہ ابراہین اپنے ارس کے سائے میں جگہ دے گا وہ دو لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اور اللہ کے لیے عداوت اور گفت رکھا ہوگا میں نے غلطی سے پانچواں بندہ کہا تھا حالانکہ حدیث کی جو ترتیب ہے وہ چوتھے نمبر پر یہ بندہ آتا تو گویا کہ چار بندوں کا ذکر ہو گیا ہے جن کو اللہ ہر برامین اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا پانچواں وہ کون بندہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں ورج المت ہو الزاط و جمال فقال علم اقاف اللہ ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت اور منصب والی عورت دعوت دے جنا کی بہش شام کی فقال علمی اقاف اللہ تو کہتا مجھے اللہ رب العامین کا خوف ہے ایسے بندے کو بھی اللہ العالمین قیامت کے دن اپنے عرض کے سائے میں جگہ دے گا اس میں وہ عورت بھی شامل ہے جس عورت کو کوئی خوبرو نوجوان اور منصب والا نوجوان غلط کام کی دعوت دے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس عورت کو بھی اللہ العالمین اپنے عرض کے سائے میں جگہ دے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظت بہت عظیم نیکی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اگر کوئی شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی اور دونوں پاؤں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی جماعت لے لے تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے لہذا شرمگاہ کی جو اپنی حفاظت کر لے جائے جوانی میں بڑھاپے میں کبھی بھی ایسے بندے کو اللہ ابامین اپنے عرص کے سائے میں جگہ دیتا عورت خوبصورت بھی ہے اور منصب والی بھی ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے کسی بڑے حسب و نصب کی خاتون عورت بڑے منصب والی بڑے اونچے عہدے پر فائز ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہے تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں زیادہ ایسے انسان کو گمراہ کر لیتا ہے اس لیے اگر انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے اور زناکاری کاری سے بچ جائے اپنی شرمگاہ کے بات کر لے اللہ اسے اپنے عرصے چائے میں جگہ دے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے بندوں کا ذکر کیا جو کہیں برسات میں جا رہے تھے رات تھی اور کسی غار میں انہوں نے پناہ لے لیا ایک چٹان نے آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں بتائی اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ ابراہین کے سامنے پیش کیا کہ اللہ ابراہین اگر یہ نیک عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے تو آج اس چٹان کا تو ہٹا دے تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں انہی میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے اپنے چچا کی بیٹی سے بے حد محبت تھی اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی بڑی دیندار تھی خاتون بڑی نیک تھی اللہ سے ڈرنے والی تھی اس نے وہ اس کے جال میں نہیں آتی تھی اور ایک مرتبہ پہ سالی کا وقت آیا اور اسے پیسے کی ضرورت پڑی اور اس نے جا کر کے اس سے قرض لیا اور اس نے کہا کہ میں اسی صورت پر تمہیں قرض دوں گا کہ تم اپنے جسم کو میرے حوالے کر دو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اس سے قرض لیا تنہائی میں دونوں اکٹھا ہوئے اس خاتون نے اس لڑکی نے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور کہا کہ اگر تم مجھے یہ کام مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو اللہ ابراہین نے ایک حلال ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے مجھ سے شادی کر لو میں تمہارے لیے حلال ہو جاؤں گی اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ نصیحت اس کے دل کے اندر اثر کر گئی اور اس طریقے سے وہ گناہ سے باز رہا اسے نکاح کیا شادی کیا اس کے بعد اس نے اپنے تعلقات قائم کیے اللہ رب العالمین جو حلال طریقہ بنایا ہے تو اس طریقے سے اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے ایک عمل کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور اس طریقے تینوں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تو اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے انسان اگر اپنے شرمگاہ کے حباب کرتا ہے تو اللہ ابراہین قیامت کے دن اسے اپنے عرض کے سائے میں جگہ دے گا چھٹا بندہ وہ ہوگا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم سے ایک ایسا شخص جس نے خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا اللہ البرامن کی راہ میں یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہر نئے کام انسان داہنے ہاتھ سے کرتا ہے صدقہ کرنا خیرات کرنا نیکی ہے اس لیے انسان داہنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی اتنی خاموشی کے ساتھ اتنی رازدارانہ طور پر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا صدقہ تو خیرات کیا کہ کسی کو بھی خبر کانوں کان خبر نہیں ہوئی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کا اعلان نہیں کیا لوگوں نے ذکر نہیں کیا ڈھڈورا نہیں پیٹا اگر اس نے خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے احسان نہیں جتایا کیونکہ احسان جتانے سے انسان کا صدقہ برباد ہو جاتا ہے اللہ عام لاتو صدقات و تم دل مننے والا اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو تکلیف دے کر کے اور احسان جتا کر کے باطل برباد نہ کرو احسان کر دینا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا گویا کہ صدقے کو باطل کر دینا آپ نے احسان جتانے کے لیے گویا کی کیا تھا اللہ العالمین کی رضا کے لیے آپ نے نہیں کیا تھا اس لیے احسان جب کسی پر صدقہ و خیرات کرے اس پر احسان نہ جتائے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے اور خاموشی کا صدقہ یہ زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صدق رب خاموشی کے ساتھ جو صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا غریبوں رتیبوں پر صدقات و خیرات کرنا یہ بھی عرش الہی میں جگہ ملنے کا ایک اہم عمل ہے جس کے ذریعے اللہ ابراہین اپنے بندے کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ لوگوں کی مثال جو اللہ کی رائے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں کمسل حبت امبت صبا آسنابن اس دانے کے مانند ہے جس دانے سو سات بالیاں اٹھتی ہیں اور ہر بانی کے اندر سو سو دانے ہوتے ہیں اور اللہ ابامن مزید اضافہ کرتا ہے کیونکہ اللہ وسعت والا ہے اور جانکار ایک دانے سے سات سو دانے ایک ریال خرچ کریں گے اللہ ابامن آپ کو سات سو ریال کا اور دے گا اس سے بھی زیادہ اللہ ابامن دینے والا ہے یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ کسی پر و خیرات کرے اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اس تقنار اور و تمرا تم اللہ تعالیٰ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کی گسلی ہی کو نہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور ایک حدیث کی طرح فرماتے ہیں قیامت دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ کو ابھی آپ کو سایہ عطا کرے گا لہذا قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرض کا سایہ چاہیے تو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں رازانہ طور پر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور ایسی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہونی چاہیے جن نیکیوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ ہو آپ کی بیوی کا نہ ہو آپ کے بچوں کا نہ ہو آپ کے گھر والوں کو نہ ہو آپ کے رشتے داروں کو نہ ہو ایسی نیکی ہر انسان کے نام اعمال میں ہونا چاہیے یہی نیکیاں میرے بھائیوں قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی یہی نیکیاں کام آئیں گی اور جو نیکی اخلاص کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا تاریخ کی کتابیں پڑھیے ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے اپنی نیکیوں کو چھپا کر کے رکھا لیکن ان کی وفات کے بعد اللہ رب العامن نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اس لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ گے دنیا بھی تمہاری نیک نامی ہوگی اور اللہ رب العامن تمہیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے میں جگہ دے گا عزم سے جما دے گا یہ زین العابدین ہیں اتنے عظیم اللہ کی راہ میں سرکار کو خیرات کرنے والے لیکن جب تک زندہ رہے دنیا کو معلوم نہیں تھا جب ان کی وفات ہوئی وفات کے وقت انہیں غسل دیا گیا ان کے کندھے پر نشانات تھے بوری لادنے کے جو رات میں بوریاں بناتے تھے کھانا رکھتے تھے اور رات کی تنہائی میں فجر کی نماز سے پہلے غریب اور مسکین کے دروازے پر لگ کر کے چلے آتے تھے جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کے کندھے کے اوپر اس بوری کے اٹھانے کے نشانات موجود تھے اور اس طریقے سے ان خاندانوں کو علم ہو گیا کہ وہی ہمیں آ کر کے دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نیکیت کا کون کر رہا ہے اور یہ بوریاں لا کر کے ہمارے گھر کے دروازے پر رکھ کر کے کون جا رہا ہے لیکن اللہ ابرامین نے اسے لوگوں کے لیے عام کر دیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ ابراہین آپ کو اور دے گا آپ میں کوئی کون ایسا ہوگا جو سعودی عرب کے اندر البیگ کو نہ جانتا ہو البیگ کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید یہ منا ہو کہ اس کا جو مالک تھا ہر آدمی کے بدلے پچاس حلہ یا ایک ریال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا جب اس کی وفات ہوگی اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اس کے بچوں کو نہیں معلوم تھا اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا یہ بات کسی کو نہیں معلوم جب اس شخص کی وفات ہو گئی وفات کے بعد جو جمعیات خیریہ ہیں اور جنہیں وہ دیا کرتا تھا جب ان کے خاتے میں پیسہ نہیں پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے تو ان کے بیٹوں کے پاس گئے اور کہے کہ تمہارے والد کی طرف سے ہمیں اتنا ملا کرتا تھا تو ان بیٹوں نے مزید جبل دینا شروع کر دیا کہ اگر میرے والد صاحب ایک ریال دیتے تھے تو ہم دو ریال تمہیں ہر آدمی کے پیچھے دیا کریں گے آج دیکھیے آج پورے سعودی عرب کے اندر اس کو اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا کہ اللہ ربانو کی راہ میں خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنے کی یہ کا یہ اجر ہے اور یہ بدلہ ہے جو اللہ ربان دیتا ہے آپ کے جویل کے اندر بھی ایک اسپتال ہے جس اسپتال کا مالک ہر بندے پر ایک ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگر وہ ایک ہزار آدمی نے مریضوں نے اس کے اسپتال میں ایک دن میں زیارت کی تو دہلی ایک ہزار ریال خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا آج بھی اسپتال قائم ہے اور بڑی خام اور بڑے اس کے ساتھ اللہ شان و چوکت کے ساتھ ابھی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا بہت سب کتنے اسپتال بند ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ قائم تھے تو اللہ کی راہ میں خاموشی کے ساتھ جو انسان سب کا تو خیرات کرتا ہے اللہ حبان بےحد عل دیتا ہے اور قیامت کے اللہ حبان اپنے عرض کے قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے راہ کی رضا کے لیے اس طرح کا کام کر سکے ساتواں وہ بندہ ہوگا جس کے بارے ہمارے بھی فرماتے ہیں وہ رضم اللہ خالیم ففاظت عینا ایک ایسا بند بندہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو تنہائی میں خلوت میں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس کی آنکھیں بہ پڑی آنکھیں شکبار ہو گئی آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے جنت و جہنم کو یاد کر کے پلسراب کو یاد کر کے اور قبر کو یاد کر کے اور جو قیامت کا جو منظر ہوگا اس منظر کی ہولناکی اور تباہ کاری کو دیکھ کر کے یاد کر کے اس کی آنکھوں کے اندر اللہ البامین کے لیے آنسو آ گئے ایسے بندے کو بھی اللہ البامین قیامت کے دن اپنے عرض کے سائے میں رہ دے گا اللہ کے سوس اللہ حدیث ہے دو آنکھیں ایسی ہیں جن دو آنکھوں پر اللہ البامین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ایسی آنکھوں کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے ایک وہ آنکھ جو اپنے ملک کی سرحد کی غیر جو آدھائے اسلام ہیں دشمنان اسلام ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے راتوں کو جاتی ہیں اور یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے ان دو آنکھوں پر اللہ ابرامی نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ایسی دو آنکھوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جب آنکھوں کے لیے جنت ہوگی تو آنکھوں والا بندہ بھی جنت کے اندر جائے گا ایسا نہیں صرف آنکھ کو اللہ نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرض کے سائے میں دے گا یہ صاحب کو مزید بندے ہیں پہلا بندہ وہ ہے جو عادل حکمراں ہو دوسرا وہ بندہ ہے جو جس کی جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہوئی ہے تیسرا وہ بندہ ہے جو جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے چوتھا وہ بندہ ہے جو لوگ جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے عداوت کی اور پانچواں بندہ وہ ہے جسے کوئی عورت منصب والی خوبصورت دعوت دے جنا کی وہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے چھٹا وہ بندہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے خاموشی سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ساتواں وہ بندہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے ایسے سات بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں دیکھ دے گا سوال یہ ہے کہ کیا یہی سات بندے ہیں یا اور بھی لوگ ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے کے سائے میں جگہ دے گا تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث میں سات بندوں کو ذکر کیا باقی اور بندوں کو آپ نے دیگر حدیثوں کے اندر بیان کیا کیونکہ اسلام نہ صرف ایک آیت کا نام ہے نہ چند آیتوں کا نام ہے نہ چند حدیثوں کا نام ہے بلکہ دین اسلام پورے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کے مجموعے کا نام ہے جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی جنہیں ہم اشرے مبشرہ کہتے ہیں تو کیا صرف وہی تک صحابہ کرام جنت کے اندر جائیں گے نہیں آپ نے اور بھی صحابہ کے بارے میں فرمایا وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے جیسے جو غزل بدر میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ جنت کے اندر جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے اندر جنہوں نے ہمارے بیچ سے بیعت کی وہ تمام صحابہ جنت کے جائیں گے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ایسے تمام آنکھوں پر ایسے تمام صحابہ پر اللہ الدام نے جہنم کو حرام کر دیا ہے کہ سب کے سب جنت کے بالا خام ہو سکتے ہیں اس حدیث کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے سات بندوں کو ذکر کیا ورنہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرض کے میں جگہ دے گا انہیں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اللہ کی رائے میں جہاد کرنے والا گدوا کرنے والا دوسرا وہ بندہ ہوگا جس نے کسی تندس پر آسانی کر دی تھی اور کسی محتاج کے لیے آسانی کر دی تھی قرض دیا تھا لیکن اس نے قرض ادا لینے میں آسانی کر دی اور ایسے ہی تیسرا وہ بندہ ہوگا جو کسی مقروض کی مدد کرتا ہے اس کسی مدد کی قرض سے دبا ہوا تھا اس کی مدد کی چوتھا وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے پیدل چل چل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ایسے بندوں کو بھی اللہ حضامی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں گویا کہ سات چار گیارہ آدمی ہو گئے اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر حدیثوں کے اندر ملے گا اگر آپ انہیں ڈھونڈیں گے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیاں اسی وقت کام آئیں گی جب انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے والا ہوگا اگر اس کے پاس شرک ہے لیکن یہ نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے یہ عجر نہیں دے گا کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار توحید خالص پر ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے پر ہے کیونکہ مشرقین پر اللہ اسلامی نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے لہذا ان عادیزوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید خالص پر ہے شرک سے بچنے والا ہے اور یہ ساری نہیں کیا اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے بندے کو اللہ ابامن اپنے کے تعمیر لے دے گا لیکن اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو شرک کرنے والے پر اللہ ابام نے جنت حرام کر دیا ہے جیسا کہ اللہ ابامن کا فرمان ہے اور شرک کرنے والے کے لیے کبھی مفرت نہیں ہوگی لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ انسان نے شرک نہ کیا ہو اور اگر شرک ہو بھی گیا ہو تو فوراً توبہ کر لے شرک کو چھوڑ دے تو خالص پر رہے ایسے آدمی کے لیے یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوں گی ورنہ اگر انسان کے پاس شرک ہے اور ایسا کچھ اس کے پاس عمل ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں توحید خالص پر رکھے اللہ تعالی ہمیں نیک نیکابار کرنے کی توفیق دے ہماری باتوں کو قبول فرمائے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ ذکر حکیم دکل حکم جواد الکریم الگ الرحیم